حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ازان کے کلمات دو دو بار اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہتے دیکھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو بتیس